اب جو دس صورتیں رہ گئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں سب سے پہلے جو ہے عرب کا وہ جو ماحول اس وقت کا تھا جس وقت حضور پیدا ہوئے ہیں تشتاب کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور اس کے کچھ واقعات کی طرف اور ان کا جو معاشی اس وقت کا معاملہ تھا خاص طور پر قریش کا اس کی طرف اشارہ ہے حضور کی ولادت ہوئی ہے آب الفیل میں جس سال کہ آیا تھا اب رہا یمن سے فوج لے کر اور وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا اس کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے عیسائی تھا وہ اس نے کلیسا بنایا تھا وہ چاہتا تھا جیسے لوگ جو ہے آتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے ہجوم ہوتا ہے ایسے ہی یہاں کلیسا میں آئے وہاں کوئی آیا نہیں بلکہ کوئی عرب نے جا کر شرارت بھی کی وہیں جا کر وہ گرف حاجت کرایا اندر اس پر جو غصہ اسے چڑھا نے کہا کہ اب ان کا جو ہے یہ بیت اللہ میں ڈھاؤں گا وہ فوج لے کر آیا ہے جس میں ہاتھی بھی تھے اسی لیے وہ اصحاب الفیل کہلاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی موجودانہ طریق پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں جو سمندر کی طرف سے غول کے غول آئے اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے لیکن وہ کنکر جب وہ اوپر سے آ رہا ہے تو وہ بولی کا کام کرتا ہے اس کی جو ویلوسٹی ہے اور مومنٹم جو بنتا ہے اس کا اوپر سے گرنے کی وجہ سے تو اس نے گولیوں کا کام کیا اور پوری فوج جو ہے تحس نحس ہو گئی الم ترا کئی ففال رب کبھی اصحاب الفیل فیل کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان خاصی والوں کا الم یجال قید فی تبدیل کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو اور جو داؤ انہوں نے لگایا تھا بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا وارسل علیہ فور ابابیل اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے جانوروں کے پرندوں کے ترمیم بے ہجارت من سجیل جو ان کو رمی کرتے تھے یہ رمی کی یادگار در حقیقت اسی کی ہے جو حج میں جا کے کی جاتی ترمیم رمی وہ ان کو مارتے تھے بے ہجارت من جیل کنکریاں وہی کنکریاں سنگ گل یہ معرب ہے فارسی سے وہ چھوٹی کنکریاں جو ریت کی بنی ہوتی ہیں کہیں اگر صحرا میں ہلکی سی بارش ہو جائے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ تھوڑی سی جو وہ جس کا ریت مل جائے گی پھر اس پر دھوپ پڑی اور وہ پک گئے وہ کنکریاں کہلاتی ہیں ہے سنگ گل مٹی کا بنا ہوا پتھر وہ کنکریاں ہیں کہ جو ماری گئی ہیں ہوں کا سے معقول پھر انہوں نے کر دیا انہیں ایسا جیسے کہ بھس جو کہ کھایا گیا ہو جانوروں کے آگے آپ نے چارہ ڈالا وہ کھا لیا بھس کو جو کچھ پڑا رہ جاتا ہے ادھر ادھر اس طرح کا کر دیا اس کا و نشان مٹا دیا اور یہ سنگ ہے جس میں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پچاس دن بعد اور بعض کا کہنا یہ کہ نہیں عین اسی دن ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک اہم واقعہ تھا سیرت النبی کے گویا کہ آپ کے عین ولادت جو متصل ہے بارک اللہ علی فی القرآن العظیم و نفا علی ویات بلایات وزنی حکیم